السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three three one دیندار کی موت کا منظر قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے تو ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے فی الحیات دنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تمہاری تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ تم مانگو گے سب کچھ جنت میں موجود ہے نظلم غفور الرحیم غفور رحیم اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے حضرت ثابت جب اس صورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچتے تھے جو میں نے پڑھی ہے تو تو ٹھہر جاتے اور یہ فرماتے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مومن بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ڈر نہیں گھبرا نہیں غمگین نہ ہو تو جنتی ہے خوش ہو جا تجھ سے خدا کے جو وعدے تھے پورے ہوں گے غرض خوف امن سے بدل جائے گا آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دل مطمئن ہو جائے گا قیامت کا تمام خوف دہشت اور وحشت دور ہو جائے گی اعمال صالحہ کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہوگا الحاصل موت کے وقت قبر میں اور قبر موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے ہوئے ہر وقت ملائک رحمت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت بشارتیں سناتے رہیں گے ان سے فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ زندگانی دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق اور ولی تھے ساتھ رہتے تھے تمہارے تمہیں نیکی کی راہ سجاتے تھے خیر کی رہنمائی کرتے تھے تمہاری حفاظت کرتے تھے ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تمہاری وحشت اور دہشت دور کرتے رہیں گے قبر میں حشر میں میدان قیامت میں پلس رات پر غرض ہر جگہ ہم تمہارے رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں نعمتوں والی جنت جنتوں میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا جو خواہش ہوگی پوری ہوگی یہ مہمانی یہ آتا یہ انعام یہ ضیافت اس اللہ کی طرف سے ہے جو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اس کا لطف رحم اس کی بخشش اور کرم بہت وسیع ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برکت والی موت عطا فرمائے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں دیندار کی موت انہیں بشارتیں سناتے ہیں کہ تم اب تم اب آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہو بے خوف رہو تم پر وہاں کوئی کھٹکا نہیں تم اپنے پیچھے جو دنیا چھوڑے جا رہے ہو اس پر بھی کوئی غب رنج نہ کرو تمہارے اہل عیال کی مالو متا کی تمہاری فیکٹریوں کی تمہارے مولوں کی تمہارے بنگلوں کی تمہارے فلیٹوں کی تمہارے بیوی بچوں کی چھوٹے بچوں کی تمہارے کاروبار کی ہاں، جتنی بھی چیزیں ہیں مال و متا کی دین و دیانت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے ہم تمہارے خلیفہ ہیں تم تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ تم جنتی ہو تمہیں سچا اور صحیح وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا پس یہ مرد مومن اپنے انتقال کے وقت خوش ہو جاتے ہیں کہ تمام برائیوں سے بچے اور تمام بھلائیاں حاصل ہو گئی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی چل اللہ کی بخشش انعام اور اس کی نعمت کی طرف چل اس خدا کے پاس چل جو تجھ سے ناراض نہیں ہے جو تجھ سے ناراض نہیں ہے خوش ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برکت والی بہت آفیت کے ساتھ عطا فرمائے یہ ساری تفصیل میں نے تفسیر ابن کثیر جلد چار صفا فور نائن فور سے لی ہے اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو دین دار والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ دیکھیے جنت میں خجور کا درخت لگ گیا زمین کے ساتھ لگ گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین